حضرت ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ اور اگر مر جائیں تو جنازے میں شریک نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکانوے